ہاں عمرہ نہ کرنے میں اور اگر عمرے کا احرام باندھ لیا اس نے تو عمرہ بھی نہیں کرے گا اور کسی نے مسئلہ بتایا اور اس نے عمرے کی نیت کر لی تو ایسی صورت میں جس میں عمرہ ناجائز اگر عمرے کا احرام باندھ لیا اس پہ دم لازم ہوگا وہ دن کیا ہیں نو دس گیارہ بارہ تیرہ یہ پانچ دن ہیں جس میں عمرہ ادا نہیں کرے گا کوئی نہیں کر سکتا اس کے بعد وہ تیرہ کے بعد چودہ تاریخ کو عمرے کا احرام باندھ سکتا ہے پانچ دن کی ممانیت ہے کہ عمرہ نہیں کرے گا دیکھیے کوئی اور صاحب